السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا اوور ویو پچھلے لیکچر میں ہم نے اوور رائڈنگ کے کانسیپٹ پہ بات کی تھی ہماری بیس کلاس میں اس کے پبلک انٹرفیس میں ہم نے کچھ ممبر فنکشنس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں انٹرفیس ڈیفائن کیا ہوا ہے اس سے ایک ہم نے پبلک ڈیریویشن کی ایک اور کلاس بنائی پبلکلی ڈرائیو کر کے اور اس کلاس میں بھی ہم اسی سگنیچر کا اگر ممبر فنکشن ڈیفائن کر دیں تو we that the member function of the derived class override the member function of the base class اور یہ اس لیے تھا کہ جب ہم انہیریٹ کرتے ہیں کوئی چیز بیس کلاس سے پیرنٹ سے تو ڈیرائیو کلاس اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتی ہے اور اس میں ڈیرائیو کلاس کی نیڈ ہو سکتی ہے کہ وہ بیس کلاس سے جو اس نے پراپرٹی کریکٹرسٹک انہیریٹ کی ہے یا تو اسے تھوڑا سا ماڈیفائی کرے یا اسے کمپلیٹلی چینج کر دے اور میں نے ایگزامپل دی تھی کہ میں نے اپنے پیرنٹس سے کریکٹرسٹکس انہیریٹ کی ہیں بولنے کی چلنے کی بات چیت کی لیکن میری ایگزیکٹلی exactly وہی نہیں ہے میں نے بعض پراپرٹیز بعض کریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو جس میں ان کی جھلک نظر آ رہی ہے اور بعض کریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو میں نے اپنے پیرنٹ سے انہیریٹ تو کی تھیں لیکن اب میں نے اپنی پرسنالٹی کے تحت ٹوٹلی اس کو ان کریکٹرسٹکس کو چینج کر دیا ہے شاید میرے بات کرنے کا طریقہ بالکل ہی مختلف ہے میرے پیرنٹس کے بات کرنے کے طریقے سے لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے چلنے پھرنے کے انداز میں میرے والدین کی چلنے پھرنے کے انداز کی آپ کو جھلک نظر آ رہی ہو تو ان دو قسم کی جو انہریٹنس کے بعد اوور رائڈنگ جو ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں دونوں ایگزامپل دیکھی ہیں کہ ڈرائیو کلاس کا ممبر فنکشن کمپلیٹلی نئی فنکشنلٹی ہمیں دے رہا ہے اور دوسرے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈرائیو کلاس کیسے پچھلی فنکشنلٹی یعنی بیس کلاس سے جو اس نے انہریٹ کی ہے فنکشنلٹی اس فنکشنلٹی کو یوز کرتے ہوئے یا اس فنکشنلٹی کے اوپر اپنی فنکشنلٹی کو بلڈ کرتا ہے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے بیس کلاس کے ممبر فنکشن کو اوور ریڈن ممبر فنکشن کو کال کیا جا سکتا ہے اور وہ through base class explicit base class کے ریفرنس سے ہم نے کیا تھا اس کے بعد ہم کلاس ہائرارکیز کے اوپر آ گئے تھے اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی کلاس ہائرارکی دیکھی تھیں وہ دو لیول کی تھیں بیس کلاس ڈیرائیو کلاس پھر ہم نے دیکھا اس سے اگلے اسٹیپ پہ گئے اسی کانسیپٹ کو جرنلائز کرنے کے لیے جہاں پہ ہائرارکی میں تین لیول تھے you can see grandparent parent اور چائلڈ اور ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ پیرنٹ جو ہے that is the direct base class of child whereas grandparent is indirect base class of child اسی کو لے کے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ میں کیا انوالو ہے کیا انوالو نہیں آئیے آج کے لیکچر کی طرف پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کلاس کی ہائرارکیز جو ہیں انہیں ٹری لائک اسٹرکچر میں دیکھتے ہیں بلکہ انورٹیڈ ٹری لائک اسٹرکچر میں یہ کلاس کی ہائرارکی ہے جس میں ہائرارکی کی ٹاپ کے اوپر ہماری کلاس ہے grandparent which is the base class of this higher اور اس سے ہم نے دو کلاسیں ڈیرائیو کیں پیرنٹ ون اور parent two so grandparent is the direct base class of parent one and parent two classes اور پھر ہم نے پیرنٹ ون سے دو کلاسیں ڈیرائیو کی child one and child two so child one and child two کے لیے جو ڈائریکٹ بیس کلاس ہے وہ پیرنٹ ون پیرنٹ ون ہے اور indirect base class grandparent ہے سی پلس پلس کی امپلیمنٹیشن میں اگر ہم کلاس چائلڈ ون کو ڈکلیئر کریں تو اس کے بعد جو کولن کے بعد جس کلاس کا نام آتا ہے جیسے کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں پبلک پیرنٹ ون تو یہاں پہ جو ڈائریکٹ بیس کلاس ہے ہمیشہ اسی کا نام دیا جاتا ہے ہم انڈائریکٹ بیس کلاس کا یہاں پہ ریفرنس نہیں دیتے ہیں اگر ہم یہاں پہ گرینڈ پیرنٹ دے دیں تو grandparent will become the direct base class of child one it will not remain the indirect base class screen پہ دیکھیے اگر ہم اسی ہائر آرکی کو سی پلس پلس میں بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چائلڈ ون کو ڈیرائیو کریں پیرنٹ ون سے so whatever is the class coming after the public in the class definition that is basically the direct base class so screen پہ آپ جو ڈیکلشن دیکھ رہے ہیں چائلڈ ون کی وہ بتا رہی ہے کہ پیرنٹ ون اس کا ڈائریکٹ بیس کلاس ہے ان ڈائریکٹ بیس کلاس کی اسکرین پہ آپ اگزامپل دیکھیے یہ وہی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی کلاس گرینڈ پیرنٹ ہے پھر ہم نے دوسری ڈیکلیریشن دے رہے ہیں class parent one colon public grandparent so parent کی ڈائریکٹ بیس کلاس جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹ ہے اور class child one colon public parent one child one جو ہے وہ امیجیٹ ڈیرائیوڈ کلاس ہے پیرنٹ ون کی تو اس طرح ہم نے ہائرارکی بلڈ کی اور grandparent is an indirect base class of child one so یہ ڈکلیریشنز جو ہیں وہ ٹری اسٹرکچر آپ کو دکھا رہی تھیں انورٹیڈ ٹری اسٹرکچر جو کہ دو سلائڈس پہلے ہم نے دیکھا تھا اسکرین کے اوپر نا the important point here is that in derived class especially when we are declaring an object of a derived class derived class کے کنسٹرکٹر میں سے ہم صرف بیس کلاس کا اس کی ڈائریکٹ بیس کلاس کا کنسٹرکٹر ہی کال کر سکتے ہیں to be more precise base class initialization list سے کسی بھی ڈرائیو کلاس سے ہم صرف اس کے ڈائریکٹ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو ہی کال کر سکتے ہیں ان ڈائریکٹ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال نہیں کیا جا سکتا یہ اس کی کنکریٹ اگزامپل دیکھتے ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں گرینڈ پیرنٹ کی کلاس یہ کلاس ہم نے صرف خاص کام نہیں کر رہی ہے یہ صرف آپ کو اسی کانسیپٹ کو الیبوریٹ کرنے کے لیے یہ کلاس دی گئی ہے اس کا ایک انٹ ممبر ہے جی پی ڈیٹا اور اس کے پبلک میں انٹرفیس میں ہم نے اس کا ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دکھایا ہے اور ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر دکھایا ہے اور پرنٹ کا method constant member function print جو کہ اس ڈیٹا ممبر کو پرنٹ کر دیتا کنسٹرکٹر میں ممبر انیشلائزیشن کے ذریعے ہم جی پی ڈیٹا جو کہ ڈیٹا ممبر ہے اس کو اپروپریٹلی انیشلائز کر رہے ہیں ڈیفالٹ کے کیس میں اس کو زیرو سے انیشلائز کر رہے ہیں اور جو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے اس میں جو پیرامیٹر ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے ہم ڈیٹا ممبر جی پی ڈیٹا کو انیشلائز کر رہے ہیں so this is the grandparent class یہ اس سے ڈیرائیو کلاس پیرنٹ کی ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں class parent when colon public grandparent so grandparent is the public base class of 1 one اس کا بھی ایک ڈیٹا ممبر ہے P data here p small P parent parent parent data اور اس کا ایک ہی ممبر فنکشن ہے جو کہ اس کا کنسٹرکٹر ہے پیرنٹ ون اس کے بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں یا ممبر انیشلائزیشن لسٹ جو کہ اس کیس میں دونوں اوور لیپ کر رہی ہیں وہاں سے ایک گرینڈ پیرنٹ کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کو کال کیا گیا ہے اور اس کے بعد ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں جو پی ڈیٹا اس کا ڈیٹا ممبر ہے پیرنٹ ون کی کلاس کا اس کو ہم زیرو سے انیشلائز کر رہے ہیں اور اس کا کوئی ممبر فنکشن نہیں ہے اور یہ چائلڈ ون کی کلاس ہے جو کہ ہم نے پبلکلی ڈیرائیوڈ کی ہے پیرنٹ ون سے تو parent one is the direct base class of child one اس کا ہم نے ڈیٹا ممبر کوئی بھی نہیں دکھایا ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی اس کے جو پبلک انٹرفیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایک اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے اس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی انیشلائزیشن لسٹ میں سے ہم اس کے ڈائریکٹ بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں پیرنٹ ون اور اس کی باڈی مٹیریل ہے کیس کے لیے دوسرا ہم نے جو چیز دکھانے کی کوشش کی ہے کہ چائلڈ کا ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے اور اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی انڈائریکٹ بیس کلاس جو ہے گرینڈ پیرنٹ اس کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کر لیا جائے کمپائلر ایرر دے رہا ہے اور جو کہ آپ اسکرین کے اوپر یلو کلر میں دیکھ رہے ہیں اور تیسرا اس کا انٹرفیس جو ہے وہ پرنٹ کا میتھڈ کمپائلر ایرر کیوں دے رہا ہے جب ہم نے اوور لوڈیڈ چائلڈ کے کنسٹرکٹر کی ممبر انیشلائزیشن یا بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں سے اس کی انڈائریکٹ بیس کلاس کو کے کنسٹرکٹر کو کال کرنے کی کوشش کی آبویسلی ریزن ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا سی پلس پلس کا ڈیفالٹ بہیویئر کیا ہے at the time of the creation of an object of any class اگر تو اسٹینڈ لون کلاس ہے اور اس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ یا تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا کوئی بھی appropriate overloaded constructor call کرتا ہے اور اگر انہیریٹنس ہے پبلک انہیریٹنس ابھی تک ہم نے دیکھی ہے اور ڈیرائیوڈ کلاس کا ہم آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں تو ڈیرائیوڈ کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے لیکن اپروپریٹ کنسٹرکٹر ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے اس کی جو پبلک بیس کلاس ہے اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا اپروپریٹ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی کال ہو جاتا ہے آپ چاہے ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں سے کال کروائیں یا نہ کروائیں جو اس کی ڈائریکٹ بیس کلاس ہوتی ہے اس کا کنسٹرکٹر ضرور کال ہوتا ہے اور یہ سی پلس پلس کا ڈیفالٹ بہیویئر ہے یہاں پہ کیس کیا ہے چائلڈ ون کی direct base class parent one ہے سو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اگر کال ہوا چائلڈ ون کا تو کمپائلر آٹومیٹکلی اس کی direct base class which is parent one اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر لے گا جب پیرنٹ ون کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا تو ابھی ہم نے اسکرین پہ دیکھا تھا پیرنٹ ون کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اپنی بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں سے گرینڈ پیرنٹ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرتا ہے سو so اس طرح سب سے پہلے گرینڈ پیرنٹ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا ایگزیکیوٹ ہوگا وہاں سے ایگزیکیوشن واپس آئے گی پیرنٹ کلاس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پہ پیرنٹ کلاس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی یا اس کا ممبر انیشلائزیشن لسٹ کیا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا پھر باڈی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ایگزیکیوشن واپس چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر پہ آ جائے گی اور پھر چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر میں سے جو اس کی بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ ہے اس پہ وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے اور یہاں پہ دوبارہ گرینڈ پیرنٹ آئی کی کال دی گئی ہے that is direct base class کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے اگر کمپائلر ایرر نہ دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹ بیس کلاس جو گرینڈ پیرنٹ ہے اس کے دو انانس آبجیکٹ کریٹ ہو جاتے ایک آبجیکٹ کریٹ ہوتا پیرنٹ ون کی وجہ سے گرینڈ پیرنٹ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا تو گرینڈ پیرنٹ کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی وجہ سے ایک اینس آبجیکٹ کریٹ ہوتا اور دوسرا انس object grandparent I overloaded constructor call ہونے کی وجہ سے ہوگا سو اس وجہ سے سی پلس پلس کا اسٹینڈرڈ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے بیس کلاس انیشلائزیشن لسٹ میں سے کسی انڈائریکٹ بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال کریں ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر میں انڈائریکٹ کلاس کا کے دو انانس آبجیکٹ بن جائیں گے اور یہ کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی اس چیز کے اوپر ہم دوبارہ آئیں گے چند لیکچرس کے بعد کہ اگر بیس کلاس یا انڈائریکٹ بیس کلاس کے دو انسٹنس دو انمس آبجیکٹ بن جائیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کیس میں سی پلس پلس کے اسٹینڈرڈ نے ایکسپلسٹلی اسے ڈس الاؤ کر دیا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے اگر آپ چاہیں بھی تو وہ ایسا نہیں کرنے دے گا اس وجہ سے آپ کو کمپائلر ایرر دے گا یہ میں آپ کو اکثر جگہوں کے اوپر ریزن بھی بتاتا جاتا ہوں تاکہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے خالی یہ بات کہ یہ ایرر آ جائے گی یہ شاید سنک ان نہ کرے لیکن اگر آپ کو اس کے پیچھے ریزنس پتہ چل جائیں تو پھر آپ کا گرپ اس چیز کے اوپر زیادہ آ جاتی ہے اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں ممکن ہے میں آپ کو ریزنس بتاتا جاؤں کہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا اسٹینڈرڈ ایسا کر رہا ہے تیسرا اس کا ممبر فنکشن جو انٹرفیس ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آخری لائن کے اوپر that is print constant constant member function جو کہ پرنٹ کرتا ہے وٹ ایور کلاس کا ڈیزائنر چاہے اسے پرنٹ کروانا اوور رائڈنگ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ child class can override the function of grandparent class basically وہ انڈائریکٹلی انڈائریکٹ جو ہماری بیس کلاسز ہوتی ہیں ان کے ممبر فنکشنس کو اوور رائڈ کر سکتا ہے انڈائریکٹلی کرتا ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس اسکرین پہ دیکھیے this is the situation grand parent class نے پرنٹ کا میتھڈ ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا ہوا ہے ڈیفینیشن ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں ڈیکلریشن ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں پیرنٹ کلاس از اس سے ڈیرائیوڈ ہوئی ہوئی ہے گرینڈ پیرنٹ کی کلاس سے اور پیرنٹ کی کلاس نے پرنٹ کا میتھڈ ڈکلیئر نہیں کیا لیکن since it is a public derivation grand parent کا پرنٹ پبلک اس کا ممبر فنکشن جو ہے وہ for all practical purposes becomes the public member of the parent one class اور پیرنٹ سے چائلڈ نے پبلکلی ڈیرائیو کیا ہے اور چائلڈ میں پرنٹ کا میتھڈ خود سے بھی ڈکلیئر کیا ہے سو so اس طرح چائلڈ کا پرنٹ اوور رائڈ کر رہا ہے گرینڈ پیرنٹ کے پرنٹ کو انڈائریکٹلی اس لیے ہے کہ گرینڈ پیرنٹ کا میتھڈ پرنٹ پیرنٹ کے میتھڈ کا انٹرفیس بن گیا تھا کیونکہ پیرنٹ جو ہے وہ پبلکلی ڈرائیو کلاس ہے گرینڈ پیرنٹ کی سو so جب چائلڈ نے پیرنٹ سے انہیریٹ کیا تو پرنٹ کی فنکشنلٹی چائلڈ کو بیسیکلی پیرنٹ ون کی کلاس میں نظر آئی اس لیے چائلڈ ون کا پرنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے اوور رائڈ کر رہا ہے پیرنٹ ون کے پرنٹ کو جو کہ ایکچولی گرینڈ پیرنٹ سے پیرنٹ کو ملا ہے اس لیے چائلڈ کا پرنٹ انڈائریکٹلی گرینڈ پیرنٹ کے پرنٹ کو اوور رائڈ کر رہا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ واقع تن گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ اور چائلڈ کے پرنٹ میں ہو کیا رہا ہے آپ کو پتا ہے اوور رائڈ جو ہے وہ سگنیچر سیم ہونا چاہیے گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ میتھڈ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف ہم آؤٹ پٹ کروا رہے ہیں grand parent colon colon print تاکہ اگر ایگزیکیوشن میں پرنٹ کا میتھڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اسکرین کے اوپر آ جائے کہ کون سا پرنٹ ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور چائلڈ کے پرنٹ میتھڈ میں ہم جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے وہ basically child one colon colon print بتا رہے ہیں پیرنٹ ون کا پرنٹ میتھڈ کوئی نہیں یہ سنائپٹ دیکھیے ہم child one derived most class کا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں او بی جے کے نام سے اب ہم اس او بی جے کو یوز کرتے ہوئے پرنٹ کا میتھڈ کال کر رہے ہیں سیکنڈ لائن اب دیکھیے O B J dot print یہ پرنٹ کون سا میتھڈ کال ہوگا چائلڈ ون کے انٹرفیس میں بیسیکلی اس وقت دو پرنٹ ہیں ایک گرینڈ پیرنٹ کا print through the intervention of parent one کی کلاس سے وہاں پہ پہنچ رہا ہے اور ایک چائلڈ کا اپنا اور کیونکہ یہ اوور رائڈنگ کا کانسیپٹ ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ آئے ہوئے ہیں اس لیے کمپائزر کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کیونکہ ہم چائلڈ کے آبجیکٹ کے اوپر پرنٹ کا میتھڈ کال کر رہے ہیں تو ہمیشہ چائلڈ کے آبجیکٹ کا اپنا میتھڈ جو ہے وہ اوور کر رہا ہے اینی انہیریٹڈ میتھڈ تو چائلڈ کا پرنٹ اس اسٹیج کے اوپر کال ہوگا اس سے اگلی لائن انٹرسٹنگ لائن ہے ہم او بی جے کا آبجیکٹ ہم نے بنایا ہے اور او بی جے کے آبجیکٹ کے بیچ میں سے ہم پیرنٹ ون کا پرنٹ میتھڈ کال کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم ڈائریکٹ او بی جے کے اوپر پرنٹ کا میتھڈ کال کرتے تو وہ تو لازم بات ہے چائلڈ کا دے دیتا کیونکہ وہ اوور رائڈ کر رہا ہے اینی انہیریٹیڈ میتھڈ یہاں پہ پرنٹ کا انہیریٹیڈ میتھڈ جو ہے لیکن اگر ہم چاہیں کہ جو انہیریٹیڈ میتھڈ ہے یعنی جس کو ہم نے انہیریٹ کیا ہے اگر ہم اس کو کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ سینٹیکس آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے O B J that is an object of child type dot parent one colon colon parent one colon colon بتا رہا ہے کہ او بی جے جو کہ چائلڈ ٹائپ کا آبجیکٹ ہے اس میں ایک پیرنٹ کا بھی انونیمس آبجیکٹ پڑا ہوا ہے اس پیرنٹ کے انونیمس آبجیکٹ کا پرنٹ میتھڈ کال کر دو this is what syntax is telling you very explicitly اور یہ چیز اسی لیے پاسبل ہوئی ہے کیونکہ ہمیشہ ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹس میں اس کی تمام بیس کلاسز کے انانس آبجیکٹس پڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ سینٹیکس الاؤڈ ہے کہ آپ کسی بھی ڈرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کی کسی بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بیس کلاسز کے انونیمس آبجیکٹ کے اوپر ایکٹ کر سکتے ہیں through this O B J dot parent one colon colon print تو یہ کوئی سنٹیکس ایرر نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے جی پیرنٹ ون کے انونیمس آبجیکٹ کا پرنٹ میتھڈ کال کر دو لیکن پیرنٹ ون کی کلاس میں تو ہم نے پرنٹ کا میتھڈ ڈکلیئر ہی نہیں کیا ڈیفائن ہی نہیں کیا تو یہ کون سا میتھڈ کال ہوگا کیونکہ print class itself publicly derive class ہے گرینڈ پیرنٹ میں اور گرینڈ پیرنٹ میں پرنٹ کا میتھڈ ہے تو بیسیکلی یہ وہ میتھڈ کال ہوگا جو کہ پیرنٹ نے انہیریٹ کیا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹ سے سو یہ بیسیکلی ان گرینڈ پیرنٹ کا انہیریٹڈ میتھڈ کال ہوگا کیونکہ پیرنٹ ون نے یہ میتھڈ انہیریٹ کر لیا ہے اس لیے وہ کال ہو جائے گا اور اسے اگلی لائن اب B J dot grand parent colon colon print grand parent is an indirect base class of child indirect base class کا اینونمس آبجیکٹ بھی چائلڈ کے آبجیکٹ میں پڑا ہوا ہے تو اس لیے ہم اس سینٹیکس سے اسے بھی کال کر سکتے ہیں کیونکہ گرینڈ پیرنٹ کی کلاس میں ہم نے پرنٹ کا میتھڈ ڈکلیئر بھی کیا تھا اور ڈیفائن بھی کیا تھا پچھلی اسکرین کے اوپر آپ نے اس میں سے دیکھا تھا اب گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ ڈائریکٹلی کال ہو رہا ہے سو بیسیکلی اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ جو ہیں وہ تین آئیں گے اور یہ دیکھیے وہ یہ ہے پہلی آؤٹ پٹ بتا رہی ہے کہ چائلڈ کا پرنٹ میتھڈ کال ہوا ہے اور وہ میتھڈ کال ہوا تھا line O B J dot print سے دوسری لائن آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے grand parent colon colon print یہ بتا رہا ہے کہ گرینڈ پیرنٹ کا پرنٹ میتھڈ کال ہوا لیکن یہ جس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے آیا وہ اسٹیٹمنٹ تھی O B J dot parent one colon colon print ہم نے object child object O B J کے پیرنٹ پارٹ کا پرنٹ میتھڈ کال کیا پیرنٹ پارٹ کا اپنا کوئی پرنٹ میتھڈ نہیں تھا اس نے گرینڈ پیرنٹ سے یہ میتھڈ انہیریٹ کیا تھا اس لیے یہ انہیریٹڈ میتھڈ گرینڈ پیرنٹ کا کال ہو گیا اور یہ اسکرین کے اوپر دوسری لائن آ گئی grand parent colon colon print اور تیسری لائن بھی یہی ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں grand parent colon colon print یہ کال ہوا تھا اسٹیٹمنٹ سے O B J dot grand parent colon colon print child object میں جو پارٹ تھا indirect base class grand parent کا آف کورس انانس آبجیکٹ وہ بنا تھا گرینڈ پیرنٹ کا اس کا میتھڈ اب ہم ڈائریکٹلی کال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ چیز آ گئی سو اس ایگزامپل میں ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں ایک تو یہ کہ کیسے ہم انڈائریکٹ بیس کلاسز کے میتھڈ بھی اوور کر سکتے ہیں وے ڈاؤن ان دی ہائر اور وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان ڈائریکٹ کلاس سے جو کلاس ڈائریکٹلی ڈرائیوڈ ہوئی ہوتی ہے اس نے وہ کیونکہ میتھڈ انہیریٹ کر لیے ہوتے ہیں اور پھر یہ انہیریٹنس کیونکہ نیچے جاتی جاتی ہے اس لیے ڈرائیوڈ موسٹ کلاس بھی اپنی ان موسٹ کلاس جو ہے ہائرارکی میں اس کے میتھڈس کو اوور رائڈ کر دے گی اور جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ this is always done through the intervention of intermediate base classes اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ ڈیرائیوڈ موسٹ آبجیکٹ جو ہے یہ کانسیپٹ ہم پہلے بھی دیکھ آئے تھے اس کانسیپٹ سے ہم اگلے اسٹیپ پہ گئے ہیں پہلے جو ہم نے چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ بنتا ہے اس کے ہمیشہ ملٹیپل پارٹس ہوتے ہیں ایک پارٹ وہ ہے جو کہ ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے اوپر ہے اور اس کے بعد انانمس آبجیکٹ بنتا ہے جس کلاس سے وہ انہیریٹ ڈرائیوڈ uh, ہوئی ہوتی ہے سو so, اگر پیرنٹ اور چائلڈ ہے اور چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ بنائیں گے تو جو آبجیکٹ بنے گا اس میں ڈیٹا ممبر ہوں گے چائلڈ کلاس کے اور ڈیٹا ممبر ہوں گے بیس کلاس کے بھی اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرز جو آتے ہیں وہ بیسیکلی بیس کلاس کا ایک انمس آبجیکٹ بنتا ہے so child object is basically composed of two or more object depending upon the depth of the class hierarchy derive most class جس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے data member plus anonymous objects of all the base classes up in the hierarchy so اگر وہ انمس آبجیکٹس آئے ہیں تو انمس آبجیکٹ کا پبلک انٹرفیس جو ہے وہ بھی through the derived class access ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ایکسیس ہو سکتا ہے وہ ہم نے اس کوٹ سنائپٹ پٹ میں دیکھا تھا O B J child class کا آبجیکٹ تھا اس کے جو انانیمس اس میں جو بیس کلاس کے آبجیکٹس بنے تھے ان کو ہم ڈائریکٹلی بیس کلاس کے ریفرنس سے ان کے ممبر فنکشن کو ایکسیس کر رہے تھے O B J one dot parent one colon colon class کے نام کے ذریعے that is important anonymous object تھا اینونیمس آبجیکٹ اسی لیے ہے کہ اس آبجیکٹ کا کوئی نام ہم نے نہیں دیا تھا اس لیے ہم آبجیکٹ کو اس کے اپنے نام سے ایکسیس نہیں کر سکتے اس اینس آبجیکٹ کو ہم کلاس کے ریفرنس سے ایکسیس کر رہے ہیں O B J dot class name parent one colon colon print یہ چیز ایمفیسائز کر رہی ہے اس فیکٹ کو کہ تن آبجیکٹ اینڈونیمس آبجیکٹ ہے اس لیے سی پلس پلس فورس ہوا کہ اس آبجیکٹ کو ایکسیس کرے کلاس کے ریفرنس سے O B J dot parent one colon colon O B J dot grand parent colon colon تھی یہ امپورٹنٹ چیز تھی اور یہ دوسری چیز تھی جو ہم نے اس کوڈ سنائپٹ میں دیکھی پبلک انہیریٹینس یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہو گئی ہم نے دیکھا کہ کیسے public inheritance is a kind of relationship کو امپلیمنٹ کرتی ہے سی پلس پلس میں اور پھر اس کے جو میکنیزم تھے وہ سارے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھے کیسے ڈیرائیو کلاس کا جب آبجیکٹ بنتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس میں بیس کلاس کا انانیمس آبجیکٹ بنتا ہے کیسے اگر ہم نے ڈیرائیو کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر لکھنا ہو تو بیس کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کو بھی کال کرنا پڑتا ہے ایکسپلسٹلی اور ادر وائز ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو اوور لوڈ کرنا ہو تو کیسے ہمیں بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو ایکسپلسٹلی کال کرنا پڑتا ہے اور کیوں کرنا پڑتا ہے ہمیں کیسے کرنا چاہیے ہمیں اوور رائڈنگ کے کانسیپٹ کو دیکھا اور ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اوور رائڈنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ سا ہے when we want to call the overwriting method through the reference of base class pointer تو کنفیوژن سی ہو جاتی ہے اور میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ تھوڑے لیکچرس کے بعد میں آپ کو ایک اچھا طریقہ بھی بتاؤں گا اور وہ انشاءاللہ ایک دو لیکچر کے بعد آپ کو پتہ بھی چل جائے گا لیکن یہ سارا کچھ پبلک انہیریٹنس سے ریلیٹڈ تھا اور آج ہم نے پبلک انہیریٹنس میں کلاس ہیرارکیز بھی دیکھ لیں اور اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بیس کلاس کا کانسیپٹ بھی دیکھی آئیے اب ہم دوسری ٹائپ کی انہیریٹنس پہ آئیں جو کہ سی پلس پلس پرووائڈ کرتا ہے اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اور یہی چیز میں نے بہت پہلے بھی آپ کو کہی تھی جب ہم نے انہیریٹنس کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ سی پلس پلس میں تین طرح کی انہیریٹنس ہے پبلک جو کہ ہم ان ڈیپتھ دیکھ چکے ہیں پچھلے تین چار لیکچرس میں اس کے بعد پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہے اور پرائیویٹ انہیریٹنس ہے اور یہ ہم کیسے کرتے ہیں جیسے کلاس ڈیفینیشن میں ہم نے کلاس کے نام کے بعد کولن پبلک کیا تھا اگر ہم نے پروٹیکٹیڈ انہیریٹنس کرنی ہے تو پبلک کی جگہ پروٹیکٹیڈ لکھ دیں گے اور اگر ہم نے پرائیویٹ کرنی ہے تو وہاں پہ پرائیویٹ لکھ دیں گے آئیے سمرائزیشن کریں کہ ان تینوں ٹائپس میں ہم کیا کیا چیزیں انہیریٹ کرتے ہیں بیس کلاس سے یہ سمرائزیشن ہے اگر ہم پبلک ڈیریویشن کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں class child colon public parent اور اس کی باڈی میں نے نہیں دکھائی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انہیریٹ ہو سکتی ہیں اگر بیس کلاس میں ممبرز جو ہیں وہ پبلک ہیں تو وہ ڈیرائیوڈ کلاس میں بھی پبلک ہی رہتے ہیں تو so جو کچھ پبلک ممبرس ہیں بیس کلاس میں وہ پبلک اگر ڈیریویشن ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس کے بھی سو کالڈ پبلک ممبرس بن جاتے ہیں اس کے انٹرفیس کا پبلک انٹرفیس کا پارٹ بن جاتے ہیں اگر بیس کلاس میں ممبرس پروٹیکٹیڈ ہیں تو ڈیرائیوڈ کلاس میں بھی پروٹیکٹیڈ رہتے ہیں اور اگر بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس ہیں تو وہ ڈیرائیوڈ کلاس سے ایکسیسیبل نہیں ہیں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہڈن لکھا ہوا ہے تو بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس چاہے وہ پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ممبر فنکشنس ہوں وہ ڈیرائیوڈ کلاس سے نظر نہیں آ سکتے ڈیرائیوڈ کلاس بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسس نہیں کر سکتی ہے یہاں ہڈن سے یہ مراد ہے کہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے ڈیرائیوڈ کلاس سے this is what is inherited through public inheritance اگر انہیریٹنس پروٹیکٹڈ ہے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں now class child colon protected parent parent جو ہے وہ ایک قسم کا پروٹیکٹڈ ٹائپ کا بیس کلاس ہے چائلڈ کی تو دس از پروٹیکٹڈ انہیریٹنس اس میں فرق یہ ہے کہ بیس کلاس میں جو پبلک ممبرس ہیں وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پروٹیکٹڈ ممبر بن سکتے ہیں both public and protected members of the base class become the protected member of the derived class whereas the the member of the base class the in class. یہ فرق ہے پبلک میں اور پروٹیکٹڈ میں کہ کیا چیز انہیریٹ ہوتی ہے کس ٹائپ کی چیز انہیریٹ ہوتی ہے یہاں پہ پبلک بھی پروٹیکٹڈ بن جاتا ہے پروٹیکٹڈ انہیریٹنس میں تیسری ٹائپ پرائیویٹ انہیریٹنس ہے جی اور آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں class child colon private parent so child is privately inheriting from parent class private inheritance اور اس میں فرق یہ آ گیا اب کہ پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس بیس کلاس کے ڈیرائیوڈ کلاس کے پرائیویٹ ممبر بن جاتے ہیں ڈرائیو uh, کلاس جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر کو یوز تو کر سکتا ہے لیکن وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پرائیویٹ ممبر بن بن جاتے ہیں اور اگر اس چائلڈ کلاس سے کوئی اور کلاس ہم انہیریٹ کریں تو چائلڈ کے پیرنٹ کلاس کے ممبر فنکشن چائلڈ کے ڈیرائیوڈ کلاس میں نہیں پہنچیں گے یہ اس کا مطلب in other words private inheritance میں بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر جو ہیں وہ چائلڈ کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ نہیں بنتے انہیں بیس ڈیرائیوڈ کلاس کے باہر ایکسیس نہیں کیا جا سکتا یہ انہیریٹنس میں فرق ہے تینوں ٹائپس میں پبلک پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ صرف پبلک انہیریٹنس میں بیس کلاس کا interface becomes part of the derived class interface جبکہ پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ دونوں میں بیس کلاس کا پبلک انٹرفیس ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس کا پارٹ نہیں بنتا اور again just to remind you interface سے ہمیشہ مراد پبلک ہی انٹرفیس ہوتا ہے public part of member functions ہوتے ہیں جو کہ outside the class access کیے جا سکے آئیے تھوڑا سا پرائیویٹ انہیریٹنس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کا یوزیج کیا ہے پہلی بات تو ذرا سنٹیکس پہ آ جاتے ہیں اگر کلاس کو ڈکلیئر کرتے وقت ہمارے سے مس ہو جائے پبلک پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ اگر ہم ڈیریویشن کر رہے ہیں یا انہیریٹنس کر رہے ہیں تو C plus plus by default اسے پرائیویٹ انہیریٹنس لے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں class child colon private parent اگر پرائیویٹ کا پارٹ مس ہو جائے اور صرف یہ لکھ دیا جائے جو کہ اسکرین کے اوپر آپ آخری لائن دیکھ رہے ہیں کلاس چائلڈ کولن پیرنٹ تو this means it is private inheritance تو یہ یاد رکھیے گا مس کر دیں گے اگر آپ کی ورڈ پرائیویٹ کو یا پبلک کو یا پروٹیکٹڈ کو انہیریٹنس کے لیے تو وہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہو جائے گی پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کہاں پہ کی جاتی ہے پبلک انہیریٹنس ہم یوز کرتے تھے اگر ہم نے is a kind of relation کو امپلیمنٹ کرنا تھا دو آبجیکٹس کے درمیان is a kind of relation ہے جو کہ بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے آبجیکٹ پیراڈائم میں شروع کے لیکچرس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم گیون سینیریو میں سے آبجیکٹس تلاش کرتے ہیں آبجیکٹس کے بیچ میں ریلیشن شپ تلاش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہمیں ریلیشن شپ ملتا ہے وہ از اے کائنڈ آف کا ریلیشن شپ ہی ملتا ہے اور از اے کائنڈ آف کا ریلیشن شپ ہم سی پلس پلس میں پبلک انہیریٹنس کی جگہ کر کے ذریعے کرتے ہیں پرائیویٹ انہیریٹنس کی ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی وہاں پہ اور یہ پرائیویٹ انہیریٹنس امپلیمنٹیشن پرپز کے لیے رکھی گئی ہے اور نارملی اس کا جو یوز کیا جاتا ہے اور جو سجیسٹڈ یوز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک کلاس کو کسی دوسری کلاس کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنا ہو تو تب ہم پرائیویٹ انہریٹنس یوز کرتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری نئی کلاس کے انٹرفیس میں اس دوسری کلاس کا انٹرفیس شامل ہو کیونکہ وہ کنسپچولی دونوں میں کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ہم دوسری کلاس کے انٹرفیس کو اپنی کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ بنا لیں تھرو انہیریٹنس ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوسری کلاس کی فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے یہ نئی کلاس بنائیں اور صرف اس نئی کلاس کے جو پبلک انٹرفیس ہیں وہی ایکسپوز کیے جائیں آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے then it is good to use private inheritance so private inheritance use to model implemented in terms of relationship that is one object is being implemented in terms of another object object such such comes comes up then private is is one way of achieving میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کو بنانے کا لیکن میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی میں ابھی اس اسٹیج پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سا دوسرا طریقہ ہے جس کے سے یہ بھی ہو سکتا ہے فر ناؤ سفائس ٹو سے کہ اگر اس قسم کا ریلیشن شپ ہے تو ہمیں پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کرنی چاہیے اور اس کا بینیفٹ یہی ہے کہ جس کلاس کے ذریعے ہم اپنی نئی کلاس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کا انٹرفیس ایکسپوز نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں ہم ایکسپوز کرنا آئیے اب اس کی ایک کنکریٹ اگزامپل دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی کلیکشن کلاس ہے جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم نے اس کے پرائیویٹ ڈیٹا کو نہیں دکھایا صرف آپ کو اس کا انٹرفیس دکھا رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے کافی ہے کلیکشن ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم ایلیمنٹس ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو کلیکشن بنا رہے ہیں تھوڑا سا مس نومر ضرور ہے بٹ ہمارا پرپز ہیلپ کر دیتا ہے اس کلیکشن میں صرف انٹیئرس جا سکتے ہیں نیگیٹو پازیٹو کچھ بھی ہو سکتے ہیں نمبر ایک بات اور نمبر دو بات یہ کلیکشن جو ہے اگر ایک نمبر پہلے سے موجود ہے اور آپ دوبارہ سے اس میں وہی نمبر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی کلیکشن کمپلین نہیں کرے کمپلین نہیں کرے گی یعنی اس کلیکشن میں آلریڈی پانچ سو بارہ پڑا ہوا ہے اور آپ دوبارہ کسی سٹیج میں جا کے دوبارہ اس میں پانچ سو بارہ ایڈ کر لیں تو وہ دو دفعہ پانچ سو بارہ اس کلیکشن میں ایڈ ہو جائے گا تو اس قسم کی چیز ہے یہ اس کا انٹرفیس جو ہے دیٹ از ایڈ ایلیمنٹ اگر آپ نے اس کلیکشن میں کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرنا ہے تو اس انٹرفیس کے ذریعے کرتے ہیں اس کو آپ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں int that is that element that you want to enter in the collection دوسرا اس کا جو ممبر فنکشن انٹرفیس کے طور پہ دیا گیا ہے دیٹ از سرچ ایلیمنٹ اور اس کو پیرامیٹر اگین انٹ دیا جا رہا ہے اور یہ ممبر فنکشن یا یہ انٹرفیس یہ کرتا ہے کہ کلیکشن میں چیک کرتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ نمبر جو ہے جو کہ پیرامیٹر کے طور پہ دیا گیا ہے انٹیریئر جو ہے یہ کلیکشن میں موجود ہے کہ نہیں ہے اگر موجود ہے تو وہ اسے ٹرو ریٹرن کرتا ہے اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ فالس ریٹرن کرتا ہے تیسرا انٹرفیس جو ہے وہ سرچ ایلیمنٹ اگین ہے جیسے فائنڈ اگین کا آپ نے یوز کیا ہوگا بہت سارے ورڈ پروسیسرس میں یہ فیسلٹی آپ کو ملتی ہے اگین وہی ہے سرچ ایلیمنٹ کہ ایک ایلیمنٹ آپ نے سرچ کیا اور اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنی دفعہ اس کلیکشن میں پڑا ہوا ہے تو آپ بار بار اس سرچ ایلیمنٹ اگین کو کال کر لیں کلیکشن جو ہے آٹومیٹکلی وہ بتا دے گی کہ یہ اس میں اور مزید پڑا ہوا ہے کہ پڑا ہوا اور اگین اگر دوبارہ پڑا ہوا ہے تو وہ ٹرو ریٹرن کر دے گی ورنہ فالس ریٹرن کر دے گی اور لاسٹلی اس میں ڈیلیٹ ایلیمنٹ اگر ایلیمنٹ موجود ہے تو وہ ایلیمنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا کلیکشن سے اور ٹرو ریٹرن ہو جائے گا اور اگر وہ ایلیمنٹ نہیں تھا تو یہ انٹرفیس فالس ریٹرن کر دے گا یہ کلیکشن کی کلاس ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے ہم نے خود بنائی تھی یا کسی اور نے بنا کے دی ہوئی تھی کسی لائبریری میں پڑی ہوئی ہے بسائڈس دی پوائنٹ ہے ہمارے پاس موجود ہے ہم جو چیز چاہ رہے ہیں ہم ایک سیٹ کی کلاس امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سیٹ کے نوٹیشن کا نوشن آپ کو پتا ہے آپ پہلے سے جانتے ہیں میتھمیٹیکل سیٹس جو ہوتے ہیں set is a is a listing of elements where all the elements are distinct یہ ایک ایڈیشنل خوبی ہے جو کہ سیٹ میں موجود ہے اور کلیکشن میں نہیں ہے again that is the main difference between set and collection collection وہ جو ہم نے کلیکشن دیکھا ہے اس وقت کہ کلیکشن میں ایک ہی ایلیمنٹس کی ملٹیپل انٹریز ہو سکتی تھی پانچ سو بارہ دو دفعہ تین دفعہ جتنی دفعہ چاہیں ہم اس کلیکشن میں پانچ سو بارہ انٹیریئر کو رکھ سکتے ہیں لیکن سیٹ میں پانچ سو بارہ کا ایک ہی ممبر ہوگا سیٹ کے تمام ایلیمنٹ ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں ہم یہ سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ساری فنکشنلٹی خود سے ایبنی شو شروع سے اسٹارٹ کریں دوسرا یہ ہے کہ کلیکشن کی کلاس ہمارے پاس موجود ہے سیٹ کی جو فنکشنلٹی ہے کلیکشن کی فنکشنلٹی سے ملتی جلتی ہے سیٹ میں ہم ممبر انسرٹ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ایک گیون ایلیمنٹ یا ممبر سیٹ میں ہے یا نہیں ہے یا سیٹ میں سے ممبر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہی تین انٹرفیس یا فنکشنالٹی ہم سیٹ سے چاہ رہے ہیں یہی تین فنکشنلٹی کلیکشن میں موجود ہیں میجر ڈفرنس جو کلیکشن میں ہے کلیکشن ملٹیپل انٹریز کو الاؤ کرتا ہے سو so, اگر ہم اس کی فنکشنلٹی کو یوز کر لیں اور صرف ملٹیپل انٹریز نہ ہونے دیں تو ہماری نئی کلاس سیٹ بڑی آسانی سے بن جائے گی ہم کیا کریں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سوچیں کہ set is a type of collection اور پبلک انہریٹنس کرتے اب مجھے یہ یہ ڈبیٹیبل پوائنٹ ہے whether the relation between the set and the collection is is a kind of relation اور not one can argue in favour of both the sides I tend to this a a set is a collection جی collection in the terms of کہ اس میں ملٹیپل انٹریز ہو سکتی ہیں اگر آپ کلیکشن کے جنرل مانی لیں کہ اس میں چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں تو پھر شاید سیٹ از اے کلیکشن لیکن یہ چیز کہ سیٹ کے ایلیمنٹس ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے میرے نزدیک is a kind of relation نہیں بنتا is a kind of relation کا آ, ایک کانسیکوینس میں نے آپ کو چند لیکچر پہلے بتایا تھا کہ اگر کہیں سینیریو میں بیس کلاس یوز ہو رہی ہے تو ہم وہاں پہ ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ رکھ سکتے ہیں اگر دونوں میں از اے کائنڈ کا ریلیشن شپ ہو سو so, اگر کہیں سینیریو میں کلیکشن کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے تو کیا کوشچن ارائیز ہوتا ہے کیا ہم سیٹ کا آبجیکٹ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس طرح کے پری ایگزٹنگ فنکشنلٹی میں کوئی چینج نہ آئے اگر سیٹ کا آبجیکٹ رکھیں وہاں پہ اور سیٹ کا آبجیکٹ ملٹیپل اکرنس الاؤ نہ کرے تو پری ایگزٹنگ فنکشنلٹی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ جب کلیکشن کا آبجیکٹ تھا تو ہم کسی ایلیمنٹ کو ملٹیپل انسرٹ کر سکتے تھے ایڈ کر سکتے تھے کلیکشن میں لیکن اگر سیٹ وہاں پہ رکھ دیں تو سیٹ ملٹیپل انٹریز نہیں کرنے دے گا کسی سیم ایلیمنٹ کی سو so, اس وجہ سے I argue that set is not a kind of collection اس وجہ سے اس میں پبلک انہیریٹنس نہیں ہونی چاہیے لیکن کیونکہ سیٹ کی آلموسٹ ساری فنکشنلٹی وہاں پہ موجود ہے سوائے اس ایک ڈسٹنکشن کے تو I would readily go that I would implement set in terms of collection so I would think in terms of private inheritance so میں پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کرنا چاہوں گا آئیے اب اسے دیکھتے ہیں اسکرین پہ دیکھیے class set colon private collection اس کے پرائیویٹ پارٹ میں کیا جانا ہے I am not concerned with that بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو شاید مجھے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا پبلک انٹرفیس جو میں دینا چاہوں گا ایڈ ممبر یہاں پہ ایڈ ممبر کی جو فنکشنلٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو اسے نمبر پاس کیا جا رہا ہے وہ اگر پہلے سے موجود ہے سیٹ میں تو وہ دوبارہ ایڈ نہیں کیا جائے گا اور اگر نہیں ہے تو ایڈ کر دیا جائے دوسرا از ممبر کہ گیون نمبر جو ہے سیٹ کا ممبر ہے یا نہیں ہے وہ ٹرو یا فالس ریٹرن کر دیں گے اور تیسرا کیس ہے ڈیلیٹ ممبر کہ یہ جو پیرامیٹر یا نمبر دیا جا رہا ہے اگر یہ سیٹ میں موجود ہے تو اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے اور ٹرو یا فالس ریٹرن ہو جائے گا ڈپینڈنگ اپون کہ ممبر ڈیلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا اور یہ دیکھیے دو کا کوڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ void set colon colon add member اور اس کو پیرامیٹر انٹ آئی دیا جا رہا کیونکہ پرائیویٹ ہے کلیکشن کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس جو ہیں وہ سیٹ کے پرائیویٹ ممبرس بن جاتے ہیں اور کوئی کلاس اپنے پرائیویٹ ممبرس کو یوز کر سکتی ہے سو so, سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں سیٹ کلاس کا از ممبر فنکشن یوز کرتے ہوئے کہ کیا یہ جو گیون نمبرز دیا گیا ہے سیٹ میں ایڈ کرنے کے لیے وہ آلریڈی سیٹ کا ممبر ہے کہ نہیں ہے سو so, اور اگر وہ سیٹ کا ممبر نہیں ہے تو میں کلیکشن کلاس کا ایڈ ایلیمنٹ کال کر لیتا ہوں اور وہ اس میں ایڈ کر دے گا سو اف ناٹ از ممبر آئی اگر جو ممبر ایڈ کرنے کو دیا گیا ہے وہ سیٹ کا ممبر نہیں ہے تو کلیکشن کا میتھڈ یوز کریں ایڈ ایلیمنٹ کا اور ایڈ کر دیں اسے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں نے ایڈ ایلیمنٹ کلیکشن کا یوز کیا ہے اس سے پہلے چیک لگا دیا ہے کہ وہ ممبر پہلے سے موجود نہیں ہونا چاہیے اگر وہ موجود ہے تو میں کچھ نہیں کروں گا اگر موجود نہیں ہے تو میں اس میں ایڈ کر دوں گا کلیکشن میں اور اسی طرح دوسرا جو ہے از ممبر کہ کیا گیون نمبر جو ہے سیٹ کا ممبر ہے کہ نہیں ہے وہ سیدھا سیدھا میں کلیکشن کا سرچ ایلیمنٹ کال کر لیتا ہوں اور اس کو یہ پیرامیٹر پاس کر دیتا ہوں یہ نمبر جو ہے کہ بھی کلیکشن چیک کر لو کہ آپ کے پاس یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ نہیں ہے اور وہاں سے جو جواب آئے گا اس ممبر سے ریٹرن کر دوں گا سو so, میں نے ایزیلی ویری ایزیلی سیٹ کی کلاس امپلیمنٹ کر لی کیونکہ ساری کی ساری فنکشنلٹی جو ہے آلموسٹ وہ کلیکشن کلاس نے دی ہوئی تھی کیونکہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہے اس لیے جو کلیکشن کلاس کا پبلک انٹرفیس ہے وہ سیٹ کلاس کا انٹرفیس نہیں بن رہا سیٹ کلاس کے انٹرفیس میں صرف یہ تین میتھڈس ہی ہیں جو کہ سیٹ کلاس نے خود سے پبلکلی ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے ہیں ایڈ ممبر از ممبر اور ڈیلیٹ ممبر اگر میں پبلکلی انہیریٹ کرتا تو وہ سارے کے سارے چار میتھڈ اس کے بن جاتے اس کا انٹرفیس کا حصہ بھی بن جاتے جو کہ ریکوائرڈ نہیں تھا اور نہ ہی ہونا چاہیے تھا so this is a concrete example where I have built a new class in terms of اندر کلاس ری یوز بھی آ گیا جو کہ انہیریٹینس مجھے دے رہا ہے اور جو دوسری چیز میں چاہ رہا تھا کہ جس کلاس کے ذریعے میں نے اسے امپلیمنٹ کیا ہے اس کلاس کا انٹرفیس میری نئی کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ نہ بنے وہ میں نے پرائیویٹ سے اسے پرائیویٹلی انہیریٹ کر کے وہ پرپز بھی اچیو کر لیا تو please always keep in mind this type of relation between two objects اور two classes that is one is implemented in terms of اندر یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے پاورفل ٹول بھی ہے آپ کو لیکن ایسا کرتے وقت اگین یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ان آبجیکٹس کے درمیان از اے کائنڈ کا ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے اگر ہے تو پبلک انہریٹینس اگر نہیں ہے از امپلیمنٹڈ ان ٹرمس کا ریلیشن شپ ہے تب آپ پرائیویٹ انہریٹینس یوز کیجیے ورنہ آپ کوئی اور طریقہ دیکھیے کام کرنا اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں جیسا کہ ہمارا معمول ہے آج جو کچھ پڑھا اس کا کچھ جلدی سے کوئک ریویو آج ہم نے کلاس ہائرارکی سے شروع کیا اور ہم نے تھری لیول ڈیپ ہائرارکی دیکھی گرینڈ پیرنٹ پیرنٹ اور چائلڈ اور یہ تینوں کے تینوں پبلکلی ایک دوسرے سے انہیریٹ کر رہے تھے اس میں ہم نے ڈائریکٹ بیس کلاس اور انڈائریکٹ بیس کلاس کا کانسیپٹ دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ کلاس کی ڈکلیریشن میں کولن کے بعد class keyword name of the class colon اور اس کے بعد پبلک کے بعد جس کلاس کا نام دیا جاتا ہے that is the direct base class immediately immediate parent class یا ڈائریکٹ بیس کلاس اور ہم کسی کلاس کے کنسٹرکٹر کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ یا glob base class initialization list میں سے صرف اس کے ڈائریکٹ بیس کلاس کو ہی انیشلائز کروا سکتے ہیں اس ڈائریکٹ بیس کلاس کے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کو کال کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کسی انڈائریکٹ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال کر لیا جائے اور میں نے آپ کو ریزن بھی بتائی کہ اگر ڈیرائیوڈ کلاس سے global initialize global class initialization sorry base class initialization list میں سے کسی انڈائریکٹ بیس کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال کر دیا جائے تو بیسیکلی اس انڈائریکٹ بیس کلاس کے دو انانیمس آبجیکٹ بن جاتے ہیں جو کہ صرف اس کے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اس لیے سی پلس پلس اسٹینڈرڈ نے اس کو ڈس الاؤ کیا ہے اس کے بعد ہم نے پبلک پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ ٹائپس آف انہیریٹنس دیکھی اور اس میں دیکھا کہ ان تینوں میں کس طرح کی انہیریٹنس ہو رہی ہے اگر پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پروٹیکٹیڈ اور پرائیویٹ پبلک اور پروٹیکٹیڈ ممبرس ڈیرائیو کلاس کے پروٹیکٹیڈ ممبرس بن جاتے ہیں اور اگر پرائیویٹ انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹیڈ ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پرائیویٹ ممبرس بن جاتے ہیں بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر کسی بھی کائنڈ کی کائنڈ آف انہیریٹنس میں ڈیرائیو کلاس سے ایکسیسیبل نہیں ہے یہ تو بڑا کامن فیچر ہے اور جو کہ سی پلس پلس امپلیمنٹ کرواتی ہے تمام طرح کے انہریٹنس میں اور ہونا بھی نہیں چاہیے ہڈن چیز کسی کلاس کی آؤٹ سائڈ دی کلاس یا ڈرائیو کلاس میں ایکسیسیبل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ انہریٹنس پہ آئے کہ کیا سچویشن ہونی چاہیے جب کہ ہم پرائیویٹ انہریٹنس یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اگر a new class can be implemented in terms of another class اگر دو کلاسز میں کچھ اس قسم کا ریلیشن شپ بن رہا ہے تو we must think of private inheritance میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف یہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہی طریقہ نہیں ہے اس چیز کو کرنے کا اور طریقے بھی ہیں لیکن one of the ways is private inheritance اور پھر ہم نے اس کی کنکریٹ اگزامپل بھی دیکھی کہ ہمارے پاس ایک کلیکشن کی کلاس ہے اور ہم ایک نئی کلاس بنانا چاہتے ہیں سیٹ کی تو how we can implement this class set in terms of this class collection اور آئی ہوپ کہ یہ اس کنکریٹ ایگزامپل نے اس کانسیپٹ کو سولیڈیفائی کر دیا ہوگا از امپلیمنٹڈ ان ٹرمز کے وہ جو ریلیشن شپ ہے یا ماڈل جو ہے اس کو اور آپ اس چیز کو ضرور اپنے طور کے اوپر پریکٹس کر کے دیکھیے تاکہ اس پرائیویٹ انہیریٹنس پریکٹس آپ کر سکیں ان دی اینڈ لیٹ می سے کہ پرائیویٹ اور پروٹیکٹیڈ انہیریٹنس جو ہے یہ بہت کم یوز ہوتی ہے پبلک انہیریٹنس بہت زیادہ یوز ہوتی ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ